سورت القلم اب یہ جو ہے سورہ ملک یہ منفرد ہے جیسے سورہ کاف اس مجموعے میں منفرد تھی باقی وہ چھ صورتیں جوڑوں کی شکل میں تھی یہاں یہ کہ تین سب گروپس آئیں گے ایک منفرد دو جوڑوں اب یہ جوڑے والی شکل ہے سورت القلم اور پھر دوسری سورت الحاق کا کا میں آپ دیکھیں گے کہ ہم باؤ رسول والی بات زیادہ نمایاں ہوگی اور اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں لیکن یہ سورہ نون اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ابتدائی دعوت کا انداز جو محمد الرسول اللہ کا ہے وہ اس میں آیا ہے اور ایک خیال یہ بھی رکھیے کہ اس کی پہلی سات آیات کے بارے میں یہ خیال ہے بہت سے حضرات کا جن میں میں بھی شامل ہوں میں ان سے متفق ہوں کہ یہ دوسری وہی ہے جو حضور پر ہوئی ہے اس لیے کہ جو پہلا جب آپ نے آ کے بتایا مجھ پر وہی آئی ہے فرشتہ آیا تھا تو پہلا تاثر جو لوگوں کا تھا وہ یہی تھا کہ معلوم ہوتا کہ دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا یہاں کہیں کوئی جن آ گیا ہے آسیب آ گیا وہ جنات سے واقع تھے فرشتوں سے واقف بھی نہیں تھے تو کوئی جن ہے کوئی بدرو ہے وہ آ کر ان پر سوار ہو گئی ہے اچھے بھلے آدمی تھے ایک ہمدردانہ انداز میں بھی کہا گیا اور جو لوگ مخالفین تھے ہر شخص کے ہوتے ہیں انہوں نے اس کو ایک دوسرے انداز میں بھی بیان کیا اس کا حضور پر فوری طور پر جو ہے دیکھیے ابتدائی طور پر جب تجربہ ہوتا ہے تو اس کا صدمہ بہت شدید ہوتا ہے یہی جو کل تک میرے قدموں میں اپنی نگاہیں بچھا رہے تھے آج مجھے دیوانہ کہہ رہے یہ لوگ میں تو ان کی آنکھوں کا چارہ تھا تو سدمہ بھی شدید تھا اس سدمے میں یہ آئے اتنی ہیں حضور کی دل جوئی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسترون یہ آخری اور تیسری سورت ہے جو ایک حرف سے شروع ہوئی ہے نون سے سورہ قاف سورہ سعد ہم پڑھ چکے ہیں قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں یعنی جو بھی انسان کا علمی ذخیرہ آج تک کا ہے وہ اس پر گواہ ہے کس پر مان تب نعمت رب کا بھی مجنون کہ اے محمد آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجبور نہیں بھلا مجنون ایسے ہوتے جنہوں نے کہا لک ماری جنہوں نے کہا حماقت کا ثبوت دیا ایسی پاک اور صاف زندگی ایسی تہارت والی زندگی پاکیزگی والی زندگی ایسے بلند اخلاق مان مانتب نعمت رب کبھی مجمون آپ ان لوگوں کے کہنے سے آپ اتنا اثر نہ لیجیے آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے کوئی مجبور نہیں ہے وہی ملک ممنون اور یقیناً آپ کے لیے تو وہ اجر ہے کہ جو غیر ملکتے ہیں جس کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا وہی نقل آدھا خلق عظیم اور آپ تو ہے خلق عظیم کے اوپر فائز ہے معراج انسانیت پر تو حضور پہلے ہی فائز تھے یہ تو معراج نبوت اور رسالت ہے جو اب شروع ہو رہی ہے معراج انسانیت پر تو محمد رسول اللہ اپنے اخلاق اپنے کردار اس کے اعتبار سے معراجی انسانیت پر تو پہلے سے ان نقل اعلیٰ کو لوگ بڑے اعلیٰ اخلاق اور بڑے اونچے کردار پر آپ کے فتم سے رو ویوب سے رو دیکھیے کیسے جیسے کہ کوئی بڑا چھوٹے کو سمجھاتا ہے دیکھیے آپ ایسی فکر نہ کریں ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے بالکل کھل جائے گی بات بے آئیے المفتون کہ آپ دونوں میں سے کون تھا کہ جو فتنے میں مبتلا ہو گیا تھا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب یا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا جنون کا عرضہ ہو گیا کون بچل گیا تھا کون فتنے میں آ گیا تھا ان رب کا عالم و ہی یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹک گئے ہیں وہ عالم و محتدیف اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پر ہے اللہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے یہ سات آیات ہیں کہ جو بہت سے حضرات کے نزدیک دوسری وہی ہیں جو محمد رسول اللہ پر ہوئی ہے اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ ایک بہت اہم مضمون ہے ظاہر بات ہے کہ شروع ہی کی اور وہی ہیں جوڑ دی گئی ہیں یہاں پر صاف صورت بنائی گئی ہے فلاں تیل مقدمین مزدول ہنو فیود ہینو اے نبی آپ ان جھٹلانے والوں کی باتوں پر دھیان نہ دیجیے گا ان کے مشوروں پر توجہ نہ کیجیے گا ان کی باتوں میں نہ آ جائیے گا یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا سے آپ ڈھیلے پڑے وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں باطل جو ہے باطل وہی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول باطل کو ہمیشہ کمپرومائز کرنا چاہتا ہے حق کے ساتھ پر کچھ میری مان لو کچھ میں تمہاری مان لیتا ہوں باطل ہمیشہ چاہے کمپرومائز کرے شروع شروع میں نگلیکٹ کرے گا نفی کرے گا پھر دیکھے گا یہ تو پکڑے ہیں جمے ہوئے ہیں پھر کمپرومائز کرے گا لیکن اے نبی اس اس دام سے بچیے اس جال سے بچیے فلاطحل مکزمین ودو وہ چاہتے ہیں کہ ذرا آپ ڈھیلے پڑے لوت ہی مداحنت مداحمت اسی سے بنا مداحنت کرنا آپ ذرا مداحمت سے کام لیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں ولا اللہ فی مہین اب یہ خاص طور پر بعض یوں سمجھیے لوگ تھے ولید بن مغیرہ بھی اس کی قبیل کے کچھ اور لوگ بھی تھے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرٹیکولرلی کس کے بارے میں ہے زیادہ خیال ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے اور یہ بڑے سخت الفاظ اب آ رہے ہیں ملا کو تیک اللہ اللہ حافظ مہین مت مانگیے ان کی بات جو بہت قسمے کھانے والا ہے لیکن بہت ہی گٹیا آدمی ہے مہین جو آدمی گھٹیا ہوتا ہے وہ در حقیقت اور اپنی بات سے بدل پیدا کرتا ہے اپنی شخصیت کا جو ہلکا پن ہے اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے قسمیں کھا کھا کے اللہ اللہ عافم مہین جو بہت قسمیں کھا کھا کر آپ کو اپنے خلوص کی اور اخلاص کی اور خیر خواہی کا یقین دلاتا ہے لیکن وہ خود نہایت بے قدر انسان ہے ہم ماضم مشائم بے نمیم روبرو تانے بھی دیتا ہے اور چگلیاں کھاتا پھرتا ہے چلتا رہتا ہے چگلیوں کے ساتھ من نائل خیر موت بہت عصیم خیر سے روکنے والا ہے خود حد سے بڑھنے والا ہے گناہ گار ہے وہ باد ازال کا زنیم اجڈ ہے گوار ہے اور یہ کہ اس کے بعد بدنام بھی ہے یہ بھی تھا لوگوں کے اندر مشہور کہ وہ ولد الزنا ہے ان کا نزا والی بنی صرف اس گھبر کی بنیاد پر کہ ہم نے اسے مال بھی دے رکھا ہے مالدار ہے اور بیٹوں والا ہے بیٹے تو کیسے کیسے اللہ نے دیے تھے خالد بن ولید اسی کا بیٹا ہے نا سیفن رسوئی کو پلا ولید بن مغیرہ الکالا رامال کتنا آ گئی آیات نہ کالا قاطر الرب جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے کہتا یہ تو سب پرانی باتیں چلی آ رہی ہیں ڈھکوسلے ہیں یہ انہیں کے قصے ہیں پرانی نقلیں ہیں ان کی سنسب ہو عدل خرطوم ہم اس کی سونڈ پر مور لگائیں گے ناک کوئی بہت بڑی ہوگی اس کی نمایاں پھکنا سی ہوگی تو وہ سونڈ کا کہا گیا ہے سنسب ہو عدل خرطوم انا بلاؤ نہ اب یہ بڑی پیاری ایک تمثیل آ رہی ہے تمثیل ہے یا واقعہ ہے ایمان بل کے لیے یہ بہت سہل بہت عمدہ بہت سلیس اور بہت عام فہم تمثیل ہے انا بلاؤنا ہوں کما بلاؤنا اصحاب الجنا ہم نے انہیں آزمایا ہے آپ پڑھ چکے ہیں نا خلق الموت اول حیات اللہ جب کو میو الگ عملہ تو طرح طرح کے امتحان ہوتے ہیں کسی کو غربت کا امتحان ہے کسی کو دولت مندی کا امتحان ہے ہم نے انہیں آزمایا جیسے کہ اصحاب الجنہ ایک باغ والوں کو آزمایا تھا جب الحسم النحا مسبحین جبکہ جب کہ انہوں نے قسم کھائی کہ صبح صبح ہم اس کا پھل اتار لیں گے باغ تیار ہے آموں کا باغ ہے یا دو بھی باغ ہے بالکل فصل تیار ہے بس اب دیر نہیں کرنی ہے صبح صبح جائیں گے بلا یس پر انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا پکا ارادہ کر لیا بس جائیں گے ایک باغ ہے ہمارا بہرا رہا ہے پھلوں سے لدا ہوا ہے ہم نے سارا سامان کر لیا رسیاں وسیاں سیڑیاں ویڑیاں جو چاہیے سب فراہم کر لیا اور صبح صبح جائیں گے اب ظاہر بات ہے کہ پھر جو غفلت کی وجہ سے ان کے کردار کا ایک نقشہ ہے وہ کیا ہے فتافا ع رب نائمون ابھی وہ سوئے ہوئے تھے کہ اس باغ کے اوپر تیرے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر گیا کوئی بگولا آ گیا ہوا کا کوئی آ گیا جس میں آگ تھی فاہ تراقت ہم پورے بکرا میں پڑھ چکے ہیں وہ سب جل کر راک ہو گیا لیکن وہاں سب کچھ ہو چکا انہیں پتا نہیں اپنے گھروں سے چل رہے ہیں صبح ہی صبح یہ ہے انسان کا معاملہ کہ کٹ چکا ہوتا ہے پتا چاک ہو چکا ہوتا ہے وہ اکڑ رہا ہوتا ہے ابھی جسم کے اندر کینسر نے جڑیں جما لی ہیں اور اس کی کمر تو پتا ہی نہیں کہ کینسر جو ہے جڑیں جما چکا ہے وہ تو ابھی کبھی ڈائگنوز ہوگا تو کہیں گے کہ تو سب کا پورا کا پورے پھیل چکا ہے یہ غفلت رہتی ہے انسان میں وہاں باغ اجڑ چکا ان کا حال کیا ہے کا سریم وہ باغ کو ایسا ہو گیا جیسے پھل بھر اتر ہی گیا اس کا فتح ناد اور مسمہین اور صبح ہی صبح انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی پکارا والا ہر سے کو ان کو تم سارے ذرا جلدی سویرے چلو اپنے اس کھیت پر یا اپنے اس باغ پر اگر تم واقع تم پھل توڑنا چاہتے ہو فن تلقو و ہوں یہ اب وہ چلے اور آپس میں چپکے چپ کے یہ باتیں کر رہے تھے اللہ خل نہر یوم آ کو مسکین دیکھو آج کوئی مسکین قریب نہ آنے پائے یہ کون ہوتے بدماش محنت ہم نے کی باغ کی حفاظت ہم نے کی ہم نے یہاں پر سارے پاپڑ بیلے اور یہ آ جاتے کہ صاحب ہمارا بھی کوئی کچھ ہمیں بھی دیجیے ہمیں بھی دیجیے یہ ہے ان کا کردار کی پستی کا معاملہ جب آخرت سے دور ہوں گے تو یہ کردار کی تشریف آ جائے گی شاید الگ صبح اسی لیے گئے کسی کو پتہ ہی نہ چلے لا کلند نا لو مارے کو مسکین کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے بغدا والا ہر دن قادری یہ ہے تصویر لفظی چلے بڑے یا کرتے ہوئے بویا کہ پوری طرح قادر ہیں بس اب جائیں گے اور پھل اتار کے لے آئیں گے لپکتے ہوئے پلما راؤ ہا کالو لدالو جب دیکھا واہ گئے ہم تو کوئی بھٹک کر آ گئے تو راستہ بھول گئے کہاں آ گئے یہ باغ تو ہمارا نہیں ہے بل نہ محروم ہو نہیں نہیں باغ تو وہی ہے ہم محروم ہو گئے کال لولا تو سب ان کے درمیانی کوئی ان میں سے تھا کوئی نیک بھی ہوگا کہا دیکھو میں تم سے کہا نہیں کرتا تھا تم اپنے رب کی تصویر کیوں نہیں کرتے اسے یاد کیوں نہیں کرتے اس کا حق کیوں نہیں ادا کرتے کالو سبحان ربنا انا كنا ثالبین ان کا واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہمارا رب پاک ہے واقعی ہم ہی ظالم تھے آباد ملا بازی اب وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے تم نے اصل میں ہمیں زیادہ غاطر کیا تم نے وہ روش اختیار کر لی تھی جسے ہم اور دور چلے گئے اللہ سے اور آخرت کی یاد سے کالو یا ویلنا امنا کنہ تعین آخر کہا ہائے ہماری شامت ہم تو واقعی سب کے سب ہی اپنے حدود سے تجاوز کرنے والے تھے اصا ربنا ید لا خیرم مینا امید ہے ہمارا رب اس سے بہتر ہمیں دے دے گا اگلے سال سے جو فصل آئے گی ہم باغ کے اوپر محنت کریں گے وہ دے دے گا الا الا رب بنا اب ہم پورے اب دیکھیں رغبا الا الا رب بنا راغب ہم راغب ہیں اپنے رب کی طرف اب ہم توجہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں پوری طریقے سے اب جو سارے حقوق اللہ کو ادا کریں گے اثار امبنا ید خیر خیرمنہ انا الا ربنا راغبون راغب الا کے ساتھ رغبت یہ ہے من یب و ابراہیم نفسا یہ ہم پہلے پارے میں پڑھائے تھے لفظ ایک ہے رغبت الا کے معنی کچھ اور ہے اور ان کے معنی کچھ اور ہو جائے بالکل برعکس اب جو اصل جملہ آیا ہے یہ ہے جسے ہم جب کہانیاں پڑھتے تھے کہ یہ کہانی ہے this is the moral lesson of this story moral lesson کیا ہے کزال کل بڑا عذاب الآخرت اکبر قانو یا اس طرح آتا ہے عذاب اور یہ تو بڑا چھوٹا سا عذاب ہے دنیا میں محنتیں ضائع ہو گئی ایک سال کی اگلے سال توقع ہے کہ شاید دوبارہ توبہ کر لو رجوع کر لو اور اللہ کا بھی حق ادا کرو اللہ پوری تمہیں فصل دے دے آخرت کے عذاب وہ ہے بہت بڑا ایک دفعہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا اور پھر واپس لوٹنے کا کوئی امکان نہیں پھر توبہ کی کوئی شکل نہیں لے کل آزاب ولا آزاد الآخرت اکبر لو قانو کاش کے انہیں معلوم ہو ان للمتقین عند ربهم ان درب اس کے برعکس جو اب متقی بندے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت والے باغات ہیں افنج المسلمین کل مجرمین کیا ہم اپنے فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے یعنی اگر بات سے بادل موت نہیں ہے تو پھر تو مجرم اور مسلم برابر ہو گئے نظم شاید آپ نے بھی پڑھی ہو ڈیتھ دی لیولر موت تو آ کر سب کو برابر کر دیتی ہے کو محل میں رہتا تھا بہت اور وہ بڑے گلیلے نرم مخبلی اور کو چٹائی کے اوپر یا ننگی زمین کے اوپر کہیں سوتا تھا اینٹ اپنے سر کے نیچے رکھ کر موت کے بعد تو سب کا ایک ہی اشر ہے ڈیتھ دی لیولر لیکن ڈیتھ دی لیولر اگر اخلاقی لیول پر بھی ہو تو بڑا ظلم ہے افنا جال مسلمین اکل مجرمین مالکم کیا بتا تمہیں کیا ہو گیا تمہاری بت ماری گئی ہے کیسا حکم دے رہے ہو کیسی رائے بنا رہے ہو دنیا میں کوئی حکومت ہوتی ہے جو اپنے باغیوں کو اور وفاداروں کو برابر رکھے جال المسلم عقل مجرمین مالکم کیسا تحقم ام لکم کتاب فیح تصف کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے پڑھا ہو کہ کوئی آخرت و آخرت نہیں ہے ان لکم فی ہے لما آخرت میں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم پسند کرو گے ام لکم ایمان العلینا بالے گا کیا تم نے ہم سے کوئی قسم لے رکھی ہے جو ہمارے اوپر پوری اترنے والی ہو یوم القیامت قیامت کے دن تک ان لکم لما کا قبول تو تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم چاہو گے سن ہم ائی ہم بزال کا اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کہ کون ہے کہ جو اس کی کا ذمہ لیتا ہو ہم لہم شرکا کیا ان کے کوئی شریک نہیں وہاں بچانے میں فلیات میں شرکا ہند کارو صادق تو لائیں اپنے شریکوں کے اگر سچے ہیں یوم یکشف و انصاف و یدعون الى السجود جس دن کے پنڈلی کھولی جائے گی آیات متشابہات کوئی شان ہے میدان حشر کا کوئی مرحلہ ہے جس میں اللہ کی کوئی تجلی ہے خاص جو ظاہر کی جائے گی اور وہ بھی ایک چھلنی ہے لگانے کے لیے جو دنیا میں صاحب ایمان تھے نمازیں پڑھتے تھے سجدے کرتے تھے وہ فوراً اس تجلی کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جائیں گے اور جو دنیا میں اکڑے رہتے تھے ان کی گردنیں اکڑی رہتی تھی سجدے نہیں کرتے تھے وہ چاہیں گے سجدہ کرنا کر نہیں سکیں گے چلنے لگ جائے گی اب وہ جلدی کون سی اللہ کی یوشف و انصافین اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی اللہ عالم میود اور سجود اور پکارا جائے گا سجدہ کرو اللہ کو فلاح اسپتی او یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے خاصیت افسار ہو ان کی نگاہیں زمین میں گڑی رہ جائیں گی درحق ہم ان کے چہروں پر سیاہی پھیل جائے گی تو قداؤ سجود مہم سالم ان کو پکارا جاتا تھا سجدہ کرنے کے لیے اللہ کے سامنے جبکہ یہ صحابی تو سالم تھے صحیح تھے اس وقت یہ سجدہ نہیں کرتے تھے آج کرنا چاہیں گے تو کرنے نہیں دیا جائے گا فضرنی اب یہ انداز دیکھ لی جو میں نے کہا تھا شروع کی صورتوں میں تو اے نبی چھوڑیے مجھے وہ بے بحاد الحدیث جو اس قرآن کا اور جو آپ وہی پیش کر رہے ہیں جس کی تقسیب کر رہے ہیں چھوڑیے مجھے اور ان کو میں ان سے نبٹ لوں گا ان کے بارے میں آپ زیادہ تشویش میں مبتلا نہ ہوں ان کی باتوں سے زیادہ اثر نہ لیں دل گیر نہ ہو دل گرفتہ نہ ہو رنجیدہ نہ ہو زرمی و قزم و بحاد الحدیث منہت اللہ عالم ہم انہیں سہج سہج رفتہ رفتہ لے آئیں گے جہاں سے کہ انہیں گمان بھی نہیں ہوگا یہ کیا استدراج کہلاتا ہے یہ علماء کی زبان میں یہ چونکہ جب گفتگو ہوتی ہے مولانا حسین احمد بندی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے تھے ہو سکتا ہے یہ استدراج ہو استدراج کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص غلط کار ہے غلط راستے پر جا رہا ہے اور کوئی اس کو اللہ تعالیٰ اور نواز دیتا ہے وہ سمجھتا میں تو بڑا کامیاب ہوں پھر اور اپنی غلطی کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے پھر ایک ہی جھٹکا ہوتا ہے اور اللہ کام ختم کرتا ہے استدراج ہے درجہ درجہ درجہ بدرجہ درجہ اور اس کی رسی ڈھیل دے کر اور اسے دنیا میں کامیابیاں دے کر تاکہ اور خوب سے باطل پورا ظاہر ہو جائے اور وہ شریر سے شدید عذاب کا مستحق بن جائے وہ استدراج ہے ہم انہیں درجہ برجہ استدراج اس کے ذریعے سے لے آئیں گے میں حیث اللہ عالم ہوں جس کا انہوں اندازہ بھی نہیں ہوگا وہ املی رہوں اور میں ان کو ڈھیل دوں گا مہلت دوں گا ان قیدی متین میری تجویز میری چال بہت مضبوط ہے جیسے میں نے بارہ مثال دی ہے کہ اگر مچھلی کے حلق میں کانٹا پھنس گیا تو اب وہ شکاری ڈھیل دے رہا ہے جائے گی کہاں کانٹا تو لگا ہوا ہے اسی طریقے سے انگلی لہوں گا کہہ دی اس کو میں چونکہ کہہ بیٹھا ہوں اس کو تو میں زیادہ بیان کر دوں آپ سے کہ اصل میں انیس سو چھیالیس میں مولانا بدنی رحمت اللہ علیہ کیونکہ رمضان مبارک ہمیشہ کرتے تھے سل ہٹ میں سن چھیالیس کے رمضان میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ملائے اعلی میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے اس لیے کہ وہ ہم للت القدر کے اندر فیحا یفرق و کل امر حکیم تمام معاملات طے ہو جاتے ایک سال پہلے طے ہو چکا ہے اگلی سال کے القدر میں پاکستان قائم ہو گیا لیکن ظاہر بات ہے کہ مولانا مدنی قیام پاکستان کے مخالف تھے تو اب ان کے کچھ عقیدت مندوں نے کہا کہ اگر یہ بات ملئے اعلیٰ کا یہ فیصلہ اگر آپ پر منکشف ہو گیا ہے کشف ہو گیا ہے آپ کو تو ہم کیا کر رہے ہیں پھر مخالفت کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ ہے تکوینی اللہ نے جو فیصلہ کیا کیوں کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہمیں دیکھنا ہے دنیا میں اپنے معاملات کو اپنی عقل سے کام لے کر ان میں اول بسر اول کو اکل اولا کا آدھا مسودہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں نے ہند کے لیے کون سی تجویز بہتر ہے صحیح تر ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے تکرینی معاملہ ہو سکتا ہے ہو کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے جو غلط روش اختیار کی ہے اللہ اور ڈھیل دے کر ان کے لیے کوئی بڑا عذاب لانے والا ہو اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بڑا عذاب ہم پرسد اکہتر میں آ گیا تھا لیکن کچھ پتہ نہیں دوسرا عذاب افسر پر آیا کھڑا ہو لیکن اس کا سبب میرے نزدیک قیام پاکستان نہیں ہے بلکہ اس کے بعد کا جو ہم نے طرز عمل اختیار کیا وہ ہے تو اس استدراج کے حوالے سے میں نے یہ وضاحت کر دی ہم تصل لوگ اجمل صحوی مغربی مسپل یہ سورج ٹور میں یہ آئے تھے کہ تو آ چکی ہیں اے نبی کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کی ہے آپ نے کوئی آپ نے بل تو نہیں بہت بڑا دے دیا ان کو کہ میں نے اتنی تمہیں جو تبلیغ کی ہے تو یہ میرا بل ہے ہم تسلوم مغربی مسپلوں کہ اس کے تاوان تلے دبے جا رہے ہیں یہ ہم ان کا غیب یا ان کے پاس غیب کا میں جسے یہ لکھ رہے ہوں بل لکم رب نبی صبر کیجیے اور یہاں صبر کے بعد لام ہے حکم رب انتظار کیجیے اپنے رب کے حکم کا اور یہاں نوٹ کر لیجئے آگے آ رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ ان سے بس یہی خطا ہوئی تھی کہ اپنی قوم کے کفر اور مخالفت اور انعد سے غصے میں بھر کر حبیت حق کا غصہ تھا غیرت حق کا غصہ تھا اللہ سے غصہ ادھر معاذ اللہ یہ کچھ مترجمین ادھر چلے گئے اللہ سے ناراض ہو کر اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ان کی بد کرداری اور ان کی مخالفت سے بد دل ہو کر غصے میں بھر کر چلے گئے انتظار نہیں کیا اللہ کے حکم کا فصبر نے حکم رب کا اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے بلا کا صاحب اور دیکھیے آپ اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا اس نادا بہوا مخظوم جبکہ اس نے پکارا جبکہ وہ اپنے غم کو اپنے اندر ہی اندر پی رہا تھا سب کو اور جبکہ وہ اس مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت انی کنت من الظالم میں نے ظلم کیا میں زیادتی پر ہوں لولا انت دارکہ نعمت من لا وہو مضموم اگر اس کا ہاتھ نہ پکڑ لیا ہوتا نہ سنبھال لیا ہوتا اسے اس کے رب کے ایک انعام اور احسان نے تو وہ تو پھر ہی دیا گیا تھا چٹیل زمین پر مذمت زدہ اس کو میں چاہتا تھا کہ آپ کو بتا دوں کہ اصل میں یہ علاقہ جو ہے مال بک کا علاقہ اور وہ اس سے اوپر جو یہ عراق کا جو شمالی علاقہ ہے وہاں کہیں نینوا کا شہر ہے وہاں یہ تھے اور آج کل جو دریا اور فرات کا معاملہ ہے وہ تو چھوٹی ندیاں رہ گئی ہیں اس وقت ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بہت بڑے دریا ہوں اور وہاں سے وہ کشتی میں سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ کسی ویل مچھلی نے انہیں نگل اور یہ دریا گرتے ہیں اسی جو یہ گلف پرشین گلف ہے یا عربک گلف ہے جو بھی آپ کہیں اسے خلیج العربی یا پرشین گلف اور وہاں سے ہو کر یہ مکران کے ساحل کے قریب تک وہ مچھلی لے آئی ہے اور یہاں اس نے الٹ لیا اللہ کے حکم سے تو وہ جو میں بتا چکا ہوں آپ کو احمد الدین مارہروی کے حوالے سے جین یقین کا درخت اللہ نے وہاں اگا دیا وہ سارا کام وہ نعمت ہے کا دارا کہ نعمت رب رب ہی وہ مضموم تباہ ہوں فجا تو اس کے رب نے پھر اس کو نواز دیا پسند کر لیا اور اسے پھر صالحین میں سے کر دیا وہی اقاد الزین کفر یہاں پر یہ نوٹ کر لیجیے کہ یونس ابن کی یہ جو ہے ان کے بارے میں حضور نے فرمایا مجھے ان پر بھی فضیلت مت دو اور ہم جو ہے وہ سارا جو ہے زور اس پر سب کر دیتے ہیں وہ افضل ہے لیکن حاجت مشاکہ نہیں صورت دل آرام رہا ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا جانتی ہے آج پوری دنیا مان رہی ہے اگر مائیکل ہارٹ کہہ رہا ہے on top of the list selection of the hundred most influential personalities of the world history Muhammad تو جادو وہ جو سچوں کا بولے گا کب بولے گا کبرو نہیں کوئی افسان یا قولو نہ مجنور کا ابتدائی اور سورت کی انتہا یہاں پہ آ کر جوڑ گئی اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا نون سے کیوں شروع ہوا یہ نور کہتے ہیں مچھلی کو غاز مچھلی ہی کا معاملہ حضرت مچھلی والے کی بات پر صورت ختم ہو رہی ہے اور یہ لوگ تو تلے ہوئے اس پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا کا بے ہے ان کے آپ کو وہ پھسلا دیں گے آپ کے قدموں میں تزلزل پیدا کر دیں گے اپنی نگاہوں سے گور کر لمبا سمے اس ذکر جب یہ سنتے ہیں جب آپ اللہ کا کلام انہیں سناتے ہیں تو ایسے گورتے ہیں اور یہ بھی آتا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے یہ عاملین جو ہوتے ہیں جو اپنی وہ جو قوت ارادی کو مجتمع کر لیتے ہیں اپنی آنکھوں میں بس کرتے ہیں اس کی ایکسرسائز ہیں کہ پھر وہ کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ آنکھوں کی تاب نہیں لا سکتا ان کے کوئی شخص آنکھیں چار نہیں کر سکتا ان سے تو ان کو بھی بلا کر جو ہے باقاعدہ حضور کے اوپر کوشش کی گئی کہ اسی کے ذریعے سے حضور اصل بات تو یہ تھی کہ حضور کی جو قوت ارادی ہے اسے کس طرح کل کر دیا جائے کہ وہ چھوڑ بیٹھے اس کام کو بس اس کے لیے سارے ہردے انہوں نے آزمائے وہی اقاد اکاد قبر الزل پورن لگی افسار ہی لمبا سمے ذکر ماں ہوا ذکر امیر اور نہیں ہے وہ ہوا قرآن کے لیے بھی اور حضور کے لیے بھی یہ تو ایک نصیحت ہے یاد دہانی ہے حضور اپنی ذات میں بھی تو یاد دہانی ہے اپنی ذات میں قرآن مجسم ہے جیسے کہ مومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا خلق قرآن بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم